ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے سبھی خطبے جس میں تشخد نہ ہو اس ہاتھ کی طرح ہیں جس میں کوڑ ہو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چھ یہ حدیث صحیح ہے